عند الله اسم عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا للجهاد يا رسول الله قال وللجهاد اللہ رجل خرج بنب سے قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا اس امت پر بے شمار احسان ہے انہیں احسان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت اور فوقیت دے رکھی ہے جو فضیلت اور فوقیت والے ایام ہیں ان دنوں میں نیک اعمال کرنا ہمارے گناہوں کی مفرت کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے جیسے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت اور فضیرت حاصل ہے سب کے لیے مقام اونچا ہے مرتبہ ہے سب کی عزت ہے سب کی تکریم ہے لیکن بعض نبیوں کو بعض پر اللہ رب نے فوقیت دے رکھی ایسے ہی مہینے ہیں سارے مہینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن بعض مہینوں کو بعض پر اللہ نے فوقیت دے رکھی ہے تاکہ ان مہینوں میں ہم زیادہ نیک عمل کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے تمام مہینوں کا سردار ہے سب سے افضل مہینہ ہے جیسے رمضان کے مہینے کی آخری راتیں ہیں سب سے افضل راتیں ہیں جن راتوں میں شب قدر ہوتی ہے انسان اعتکاف کرتا ہے اس طریقے سے دلحجہ کے شروع کے دسیاں یہ بہت زیادہ فضیلت اور فوقیت کے حامل ہیں آج ذلحجہ کی دو تاریخ ہے اور ذلحجہ کے شروع کے دس دنوں کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حادث میں سور فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا والفجر ولعن عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی امام شوقائے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ جمہور مفسرین یہاں دس راتوں سے مراد دلحجہ کے شروع کے دس ایام کو لیتے ہیں کبھی رات کہہ کر کے دن مراد لیا آتا ہے یہاں پر بھی رات کہہ کر کے دن مراد لیا گیا کہ پورے دن جو ہے دلجا کے شروع کے ایام بڑی فضیرت کے حامل ہیں اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی ان دنوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے لیکن اسی لیے اللہ رب العالمین رات کی قسم کھائی دن کی قسم کھائی سورج کی قسم کھائی چاند کی قسم کھائی اور اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ولاسل عصر کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں یا کسی باپ دادا یا با یا کوئی اپنے باپ دادا کی قسم کھائیں اللہ کے صلی علیہ وسلم کے حدیث اللہ تعالیٰ حلف و آبائی کم ولا بمہات کم اپنے باپ دادا اور ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ من کان حال فن فل اللہ علیہ تم میں سے اگر کسی کو قسم کھانا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموشی اختیار کرے ہمارے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں کسی انسان کی قسم کھائیں بچے کی قسم کھائیں بیوی کی قسم کھائیں پیار محبت کی قسم کھائیں نہیں اطان ہمارے لیے جائز نہیں حرام شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر اس کو شرک قرار دیا گیا ہے قسم صرف اللہ رب العامن کی کھائے گا انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا زمانے جاہلیت میں کفار و مشرقین باپ دادا کی قسم کھاتے تھے بتوں کی قسم کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے منع کر دیا کہا نہیں قسم کھاؤ تو خالق کی جو پوری دنیا کا خالق ہے پوری دنیا کا رب ہے سب کا مالک ہے سب کا معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہماری شریعت دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا کوئی حکم دینے والا کوئی منع کرنے والا نہیں لیکن اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہ کھائیں اگر قسم کھانا صرف اللہ رب العالمین کھائیں کسی پیر کی کسی مولوی کی کسی مرشد کی قسم کھانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر نبی کی قسم کھانا حرام ہے شریعت کے اندر کسی فرشتے کی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام قسم کھانا تو اللہ رب العامین کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو اللہ نے یہاں دس راتوں کی قسم کھائی سے مراد جمہور مفسرین اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے کے شروع کے دس دن ہیں پہلی تاریخ سے لے کر کے کی دس تاریخ جو قربانی کا دن اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث سے ان دس دنوں کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اسے بخاری مسلم کی روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان دس دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی مگر ایسا شخص ایسا آدمی جو اپنی جان اور اپنا مان لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلے اور واپس نہ آئے یعنی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ البامن کو زیادہ محبوب اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ افضل و ایام دنیا ایام الاشر دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن الحجہ کے شروع کے دس دن ہیں دنیا میں جتنے بھی دن ہیں تمام دنوں میں سب سے افضل دن دل ہجا کے شروع کے دس دن اور امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور بڑی ہی اہم بات کی وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن دلجا کے شروع کے دس ایام دس دن ہیں اور راتوں میں پورے سال میں سب سے افضل رات ہے دل رمضان کی آخری دس راتیں ہیں جن راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے جن راتوں کے اندر انسان اعتکاف کرتا ہے ان راتوں کے اندر ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور دنوں میں سب سے زیادہ جن دنوں کی فضیلت ہے وہ ذوالحجہ کے شروع کے دس ایام کی فضیلت ہے ذلحجہ کا مہینہ داخل ہو چکا ہے ذلحجہ کا مہینہ خود بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا لڑائی کرنا جنگ و جدال کرنا کیا ہے منع ہے شریعت کے اندر اور یہ چار مہینے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس لیے بارہ مہینوں کا سال لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی کیلنڈر ہو ہر کیلنڈر کے اندر بارہ مہینے ہی کا سال ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد بارہ ہی رکھی ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں چار مہینے حرمت والے تعظیم و ادب والے جن مہینوں کے اندر لڑائی کرنا جنگ کرنا حرام کر دیا گیا ہے کون سے چار مہینے آپ فرماتے تین لگاتار آتے ہیں کون سے ذوالقیدہ ذوالحجہ و محرم وہ رجب و مدر اور چوتھا مہینہ رجب کا ان چار مہینوں کے اندر قتال کرنا جنگ کرنا لڑائی کرنا منع کر دیا گیا ہاں اگر پہلے سے کسی ملک سے دشمن سے لڑائی چل رہی ہے تو لڑائی باقی رہے گی لیکن شروعات نہیں کی جائے گی ان مہینوں کے اندر جنگ کی ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا خود اللہ نے فرمایا کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں حرمت والے قرآن میں نہیں کہیں بیان کیا گیا کہاں بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے ہمارے بالخرا کہ چار مہینے ذوالخادہ الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ تو یہ جو مہینہ ہے الحجہ میرے بھائیوں یہ حرمت والا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع کے دس دنوں کی بڑی فضیلت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے حافظ میں حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ دس دن سب سے زیادہ اہم ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے کیوں اس کی حکمت کیا ہے اللہ کے رسول نے فرما دی ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اور بہتر بات ہے تو حافظ رجر فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو بھی ایمان اسلام کے ارکان ہیں وہ تمام اسلام کے ارکان اکٹھا ہو جاتے ہیں اس لیے ان دنوں کی زیادہ فضیلت ہے جیسے انسان نماز تو پڑھتا ہی ہے روزہ بھی انسان ان دنوں کے اندر رکھتا ہے رکھنے کی فضیلت ہے جیسا کہ بیان کریں گے آپ اور حج اور زکوٰۃ اگر کسی کا دینے کا وقت آ گیا انسان زکوٰۃ بھی دے گا اس مہینے کے اندر اور حج جو اس مہینے کے اندر کیا تھا جو اسلام کا پانچواں رکن ہے تو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں سمجھ لیجیے ایک طرح سے یہ اکثر ارکان اس لیے اس مہینے اس دنوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ان دنوں کے اندر ہمارے میرے فرمایا کہ نیک امال جو بھی نیک امال ہیں ان نیک امال کرنے کی زیادہ فضیلت ہے اور کچھ اعمال ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت انہیں میں سے ایک عمل ہے حج کرنا حج انہیں دنوں کے اندر ہوتا ہے دلجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اس کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے جس کے پاس استطاعت ہو اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے انسان حج کرنے کے لیے جائے اور حج کی فضرت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے اور حج کے دوران وہ لایانی باتوں سے فصق و حجور سے گناہوں سے ان تمام چیزوں دور رہتا ہے تو گناہوں سے ایسی پاک صاف ہو کر کے واپس آتا ہے اس دن کی طریقے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم کیا تھا اور ایک حدیث ماں فرماتی کہ الحج البر اللہ صلی الجاء الجنہ حج مغرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا تو ان دنوں کے اندر حج کرنا کیا ہے یہ بہت ہی محبوب اور مصنور عمل ہے اور جسے اللہ رب العالمین مال دے دی ستا تو اس آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے ایسے عمرہ کرنا عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے سر سرسر حدیث ہے وہ لمر علوم کفالا بنا ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ ایسے ہی گناہوں کو دور کر دیتے جیسے بھٹی جو ہوتی ہے لوہا اور سونا اور چاندی کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے ایسے انسان حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے تو عمرہ کرنا نیک عمل ہے ان دنوں کے اندر بھی انسان کو کرنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے ایسی نمبر تین قربانی کرنا قربانی جو دلجا کی دس تاریخ کو کی جاتی ہے قربانی کی بڑی فضیلت ہے بلکہ قربانی کا دن افضل دنوں میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ مامن ایامن اعظم عند اللہ ولا احب و ار اللہ امن ایام اریام الشر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو بڑے دن ہیں وہ یہ دس دن ہیں اور ان دس دنوں کے اندر اللہ اربرامین کو نیک اعمال کرنا کیا ہے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس طریقے سے ایک حدیث میں اعظم الیام اند اللہ یوم النحر و یوم الخر یہ ترمیدی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دنوں میں سے قربانی کا دن ہے اور جس دن اور دلحجا کا گیارہ گیارہواں دن یعنی گیارہ تاریخ ہے دلحجا کا کہ دس تاریخ قربانی کے دن وہ سب سے عظیم دنوں میں سے ایک ہے اور دلحجا کی گیارہ تاریخ وہ بھی اے ماہ جلجا کے یا پورے سال کے دنوں میں عظیم دنوں میں سے ایک دن وہ بھی عظیم دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تو قربانی کا جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے اس دن بندہ قربانی کرتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ استاذ سے نوازے کہتی قحدیث اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے اجلاس نہ آئے وہ لہذا انسان کو قربانی کرنی چاہیے ہمارے بھی کی سنت صحابہ نے عمل کیا ہمارے بھی نے عمل کیا لہذا قربانی انسان کو کرنا چاہیے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق جہاں بھی ہو وہ قربانی کرے اگر انسان اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر مان لیجیے سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کئی سالوں سے رہتے ہیں ان کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی وہ یہاں نہیں کریں گے اپنے ملک میں قربانی کر دیتے ہیں یہاں بال بچے ہیں بیوی ہے دوست احباب ہے پڑوسی ہیں سارے لوگ ہیں لیکن ان کا خیال نہ رکھتی اپنے ملک میں کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ غریب لوگ ہیں لہذا ہم وہاں قربانی کر دیتے ہیں میرے بھائی آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ کیجئے آپ کے پڑوسیوں کا آپ کے اوپر حق ہے یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار قربانی کرنے سے بھی ہوتا ہے لہذا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قربانی آپ کو کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے رہا ہے آپ اپنے ملک میں بھی کر دیجئے یہاں بھی غریب لوگ بیچارے بستے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت معمولی ہیں بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں روڈوں کی صفائی کرتے ہیں یا اس طریقے سے اور بہت زیادہ محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ قربانی کیجیے ان کو ان پر تقسیم کر دیجیے ان کے بارے میں آپ کے اگر پڑوسی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ نے ملک کے بارے میں سوچ رہے آپ کے ملک میں قربانی لوگ کرنے والے ہیں وہ دیں گے پڑوسیوں کو لوگوں کو دیں گے آپ جہاں ہیں آپ کے لوگ ارد گرد ہیں ان کا خیال رکھیے خوشی کا دن ہے بچوں کو خوشی دیجیے اور قربانی تو وہاں کرتے ہیں وہ لیکن یہاں دوسرے جو قربانی کرتے ہیں ان کے ان کے پاس بھیجتے ہیں وہاں خود قربانی کراتے ہیں یہاں لوگوں کے دیے گوشت کو کھاتے ہیں قربانی کے دن یہ دیکھیے لہٰذا آدمی جہاں رہتا ہے حتیٰ کہ اگر بچڑا ہے وہ بغیر فیملی کے ساتھ ہے اللہ نے اس کو توفیق دیا اور کرے قربانی ہمارے بھی نے سفر میں ایک بار تھے ایک سال آپ سفر میں تھے سفر میں آپ نے قربانی کیا سفر میں تھے آپ آپ نے قربانی کیا دلیجا کی دس تاریخ کو تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کو قربانی کرنا چاہیے چاہے اپنے ملک میں کرے یا جہاں رہتا ہے وہاں کرے وہ لیکن اس کو کرنا چاہیے کیمپ کے اندر لوگ رہتے ہیں اور مان لیجیے کسی ایک آدمی کو استطاعت نہیں ہے تو دو چار پانچ آدمی مل کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کی طرف سے قربانی کی جائے گی دو چار آدمی تعاون کریں چلو بھائی ہم دس لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں اور سو سو ریال دو دو سو ریال اکٹھا کرتے ہیں اور ہم مل کر کے قربانی کریں گے تو سارے پیسے تھے سب لیکن قربانی ایک بندے کی طرف سے ایک آدمی کی طرف سے ہو جب قربانی کیا جائے تو ایک آدمی اس میں سے اس کا نام لیا جائے کہ فلاں آدمی کی طرف سے ہے ثواب ان کو بھی ملے گا جن نے پیسہ دیا ہے لیکن قربانی ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کئی لوگ شریک نہیں ہو سکتے ذبح کرتے وقت نام نہیں دیا جا سکتا ایک آدمی کا نام دیا جائے گا لیکن تعاون لوگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے انسان جو ہے قربانی کر سکتا ہے تو قربانی میرے بھائی عظیم سنت ہے حضرت ابراہیم کی السلام کی ہی ہے ہمارے نبی نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی اور اس طریقے سے سنت موقع ہے بعض علماء کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے اگر آدمی کے پاس استطاعت ہو قربانی نہ کرے وہ گنہگار ہوگا بہت سارے علماء اور فکا اور کرام فرماتے ہیں تو قربانی کی بڑی فضیلت ہے وہ بھی دلجا کی دس تاریخ کو کی جاتی ہے اور جو آدمی قربانی کرے اس کے لیے ایک حکم ہوتا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ درجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن یا بال وغیرہ کو نہیں کاٹ سکتا موچ ہے بغل کے بال ہے اور ناف کے نیچے کے بال ہے ناخن وغیرہ ہے اس طریقے ہجامہ کرنا یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ قربانی نہ کر دی جائے اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ہر آدمی کے لیے نہیں گھر کے دیگر افراد کے لیے نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے جو گھر کا مالک ہے وہ کر رہا قربانی اس کے لیے حکم لاگو ہوگا گھر کے دیگر لوگ ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اور ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہوگا جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا جب تک کہ وہ قربانی نہ کر دے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ تم میں سے اگر جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر دے جب قربانی ہو جائے گی تو انسان اپنے بال اور ناخن کو کاٹے گا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ملک میں قربانی کر رہے ہیں بہتر یہی کہ انسان جہاں رہتا ہے وہیں قربانی کرے لیکن اگر انسان اپنے ملک میں قربانی کرتا تو قربانی ادا ہو جائے گی لیکن یہاں کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا زیادہ اجر اور سواب ہوگا اب وہ آدمی ہمارے یہاں ایک دن بعد میں قربانی ہوتی ہے یہاں ایک دن پہلے ہوتی ہے تو کب تک ناخن نہیں کاٹے گا جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی تب تک ناخن نہیں کاٹے گا اور کب ناخن چھوڑ دے گا یہاں کے لحاظ سے ناخن چھوڑ دے گا کیونکہ جس ملک میں ہے وہاں چاند نظر آ گیا اور ہمارے بھی کا فرمان ہے چاند نظر آ جانے کے بعد ایسے آدمی کے لیے ناخن بال کاٹنا منع کب کاٹے گا جب قربانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے سلک کی حدیث جب تک قربانی نہ کر دے اس وقت تک بال نہ کاٹے تو ابھی قربانی اس کی نہیں ہوئی بعد میں اس کی قربانی ہوگی لہذا جب وہاں قربانی ہوگی اپنے ملک کے لحاظ سے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لے گا جب اس کو یقین ہو جائے خبر دے دی جائے کہ آپ کے جانور کو ذبح کر دیا گیا اب وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے گا تو قربانی کرنا بھی کیا ہے ان دنوں کے اندر کرنا بہترین عمل ہے ایسے ہی نمبر چار روزہ رکھنا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے خاص طور سے عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے عرفہ کا دن لہجہ کی نو تاریخ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن گناہوں کی قبولیت مفرت کا دن ہے یہ عرفہ کا دن جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں رہتے ہیں تو یہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ زیادہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے حاجیوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا مصنون ہے روزہ رکھیں گے کیا ثواب ملے گا صحیح بخاری کے رواج صحیح مسلم کی کہ اللہ اقبام دو سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک دن کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دو سال کے گناہوں کو معاف کرے گا ابھی عرفا کا دن جمعہ کا دن آ رہا ہے ابھی جو اگلا جمعہ ہوگا وہ عرفا کی کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھنے کا سلاب یہ ہے کہ اللہ علام دو سال کے گناہوں کو معاف کرے گا چھٹی کا دن ہے سب لوگ رکھ سکتے ہیں ہر انسان گنہ گار ہے سب گنہ گار ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں اگلا کی مغفرت کے محتاج لہذا روزہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں آنے والا جمعہ جو ہے وہ دن حجا کی نو تاریخ ہے وہ عرفہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور روزہ اللہ رب العامین کو بہت ہی محبوب عمل ہے ہمارے بھی سوال کیا گیا ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے تو ہمارے بھی نے کہا کہ تم روزہ کثرت سے رکھو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے کثرت سے روزہ رکھو روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنی محتاجگی کا احساس اپنی کمزوری کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے ان تمام چیزوں کا احساس انسان کو ہوتا ہے اس لیے روزہ رکھنا یہ اللہ رب کے نزدیک جو ہے بہت ہی زیادہ محبوب ہے تو یہ اور ان دنوں میں آپ کثرت سے روزہ رکھیں الحمد للہ خاص طور سے عرفہ کا روزہ ورنہ اگر آپ پورے نو تاریخ تک لگاتار روزہ رکھتے ہیں یا زیادہ دنوں تک رکھتے ہیں الحمد للہ لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفہ کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے نوافل کا اہتمام تعجد ہے نوافل نمازیں ہیں چاشت کی نمازیں ہیں ان سب کا انسان اگر اہتمام کرتا ہے تو اور دنوں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ ادر و زیادہ اسلام ملتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بے حد محبوب ہے اور یہ سب نیک اعمال ہیں تحجد پڑھنا نوافل کے اہتمام کرنا سنتوں کا اہتمام کرنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر نماز کون سی ہے فرض نماز کے بعد تو آپ نے کہا کہ رات کی نماز تحجد کی نماز سب سے بہتر نماز ہے یہ فرض نمازوں کے بعد تو یہ بھی ان دنوں کے اندر کرنا راتوں میں تحجد کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت اہم عمل ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے نمبر چھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ذکر و اذکار بہت سارے اذکار حدیث کے اندر کیے گئے ہیں ان کا کرنا ان کا پڑھنا یہ کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کیونکہ یہ بھی نیک عمل ہے اور سب سے بہتر ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کے حدیث عبد الذکر لا الہ الا اللہ سب سے عبد الذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا کچھ لوگ صرف لا الہ پڑھتے غلط ہے کچھ لوگ صرف اد اللہ پڑھتے وہ بھی غلط ہے آپ کو پورا پڑھنا لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے اس طریقے سے اللہ کے حدیث امام اعظم اللہ ولا احب الیہ العمل یامل من هذا الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد مسلم احمد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو بےحد محبوب ہے لہذا کثرت ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھو الحمدللہ کہو اللہ اکبر کہو یہ سب ذکر ہیں اور تقبیر آباد سے انسان کو کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ الحمد انسان چلتے پھرتے کہے نمازوں کے بعد کہے بازار میں کہے اور جب اس کو موقع ملے تب انسان تقبیر کہے اس میں اللہ العامن کی بڑائی کا بیان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا بیان ہے اس لیے انسان کثرت سے تقبیر کرے تو اللہ کا ذکر کرنا میرے بھائیوں ان دنوں کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اللہ البامین کو محبوب ہے اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کے سر کسر اللہ رب العامین کو بے حد محبوب ہے یہ چاروں کلمات کون کون سے کلمات ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمات اللہ رب العامین کو بے حد محبوب ہے اس طریقے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ عظیم کہنا اللہ کے سر کے حدیث دو کلمہ ایسے ہیں جو ہماری زبان پر بہت ہلکے ہیں اور بہت آسان ہیں لیکن میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہیں یا بہت زیادہ وزنی ہیں کون سے دو کلمے ہیں سبحان اللہ البحمد ہی سبحان اللہ العظیم کہنا تو انسان یہ بھی کہتے کہے سبحان اللہ البحم سبحان اللہ ہی سبحان اللہ العظیم یہ بہت اہم ذکر ہے اور بہت پیارا ذکر ہے اور اللہ کو محبوب ذکر ہے یہ بہت ہلکا اور آسان بھی ہے اور قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ وزنی اور بھاری بھی ہوگا وہ ذکر یہ اس لیے انسان کو کہنا چاہیے ایسے ہی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ للہ ولا حول ولا قوت الا اللہ یہ سب کہنا بہت اہم چیز ہے یہ جو آدمی سارے الفاظ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر پودا لگاتا ہے پودا لگاتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا بلّہ کہنا جیسا کہ جس کے اندر آتا ہے تو سارے اسکار عام ہیں بہت مختصر ہیں ہمیں یاد ہونا چاہیے ان دنوں میں کثرت سے انسان کو ان چیزوں کہنا چاہیے اللہ کے سکتی حدیث کل و تصویر تصویر حتم صدقہ ہر صبح اللہ کہنا صدقہ ہے کل و تحمید صدقہ ہر الحمد للہ کہنا صدقہ ہے کل و تقبیر صدقہ ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے امر بالمعروف صدقہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے ورنہ انمل کرے صدقہ لوگوں کو منکر کر سے روکنا بھی صدقہ ہے صدقہ صرف مال و خیرات کرنے کا نام نہیں ہے صدقہ ان دعاؤں کا پڑھنے کا بھی نام ہے انسان سچائی سچے دل سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی سچائی کی دلیل ہے آپ کے برائی سے لوگوں کو روکنا الحمد کہنا سب صدقہ ہی ہے اپنے پیارے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے تبسم کافی و عقی کا صدقہ اپنے بھائی سے آپ ملتے ہیں مسکرا کر کے یہ بھی ایک صدقہ ہے تو صدقہ صرف صدقہ تو خیرات کا نام نہیں ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم صدقہ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ ذکر اسکار کیجیے سبحان الحمد للہ کہیے لوگوں سے پیار محبت سے ملیے خوشی کے ساتھ ملیے سب صدقہ ہے یہ صدقہ جو ہے صرف مال اور صدقات خیرات کرنے کا نام ہی نہیں ہے وہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ بھی صدقہ ہے کہ انسان یہ سارے اسکار کرتا ہے ہمارے نبی نے سب کو صدقہ قرار دیا تو ان دنوں کے اندر ان چیزوں کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے ایسے میرے بھائیوں مال کا صدقہ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے اللہ نے کسی کو مال دیا ہے وہ صدقہ تو خیرات کرے غریبوں پر خرچ کرے اور رشتہ داروں پر خرچ کرے یتیموں اور جو بیوہ ہیں ان کی مدد کرے الحمد نیک عمل ہے اللہ کو بےحد محبوب ہے ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بہت اہم عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ایک حرب پر انسان کو دس نیکی ملتی ملتی ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے رمضان کا مہینہ گزر گیا قرآن ہم چھوڑ دیں کتنے ایسے لوگ ایسے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں گیارہ مہینے قرآن کو چھوتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہر نماز کے وقت ہمیں کم سے کم آدھا سنبھالنا صحیح دو تین آیتھی پڑھیے چار آیتھی پڑھیے کچھ تو پڑھیے ہر نماز کے وقت یہ قرآن قیامت کی سفارش کرے گا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پڑھنے سے مصیبتیں چلتی ہیں بلائیں ٹلتی ہیں اللہ نے رحمت رکھا ہے اس کے اندر شفا رکھا ہے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہم نے اس کو بھلا دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا پڑھتے ہی نہیں ہیں پورا سال گزر جاتا ہے انسان قرآن اٹھا کر کے نہیں پڑھتا نا نہ عبدال میرے بھائی یہ غلط ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہم تلاوت کریں اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پڑھنے پر بہت زیادہ عزر دے گا یہ سارے نیک اعمال ہیں جو ان دنوں میں کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کرے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ تعالی ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے شرک سے بدات خرافات سے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو اور کلم اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں خبر کے عذاب سے جہنم کے داب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمامین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان ویاکم بلایات حکیم انہ جواد الکریم ملکم الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل على على محمد محمد وعلى آل كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد عباد الله الله الله الله الله الله رحمكم إن يأمر بالعدل والإحسان القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا يذكركم لكم ولا ذكر أكبر يعلم ما تصنعون